سعید بن منصور اور ابو ربی زہرانی نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ابو ربی نے کہا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا اور سعید کی حدیث میں ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اکاون